اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ اس مانوہے میں ہے اور جو کچھ زمے میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے